عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنخو کہتے ہیں کہ ایک انصاری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زبیر سے کی نالیوں کے بارے میں جس سے لوگ اپنے کھجور کے درخت سینچتے تھے جھگڑا کیا انصاری نے زبیر سے کہا پانی چھوڑ دو تاکہ بہتا رہے زبیر نے اس کی بات نہیں مانی تو دونوں نے رسول اللہ کی خدمت میں اپنا قضیہ پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر سے فرمایا زبیر تم اپنے کھیت کو سیراب کر لو پھر اپنے پڑوسی کے لیے پانی چھوڑ دو یہ سن کر انصاری غصے ہو گیا اور کہا اللہ کے رسول ایسا فیصلہ اس وجہ سے کہ وہ آپ کی پھوپھی کا لڑکا ہے یہ سنتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ نے فرمایا زبیر تم اپنے کھیت سیراب کر لو پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ وہ منڈیر تک پہنچ جائے زبیر کہتے ہیں اللہ کی قسم میرا گمان ہے کہ اسی سلسلے میں وہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ ہے آپ کے رب کی قسم وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے جھگڑوں میں اے نبی وہ آپ کو حکم نہ مان لیں جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار تین سو تریسٹھ یہ حدیث صحیح ہے